وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے پینے میں رچتا پچتا اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو سامعین نبی سائد کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا بیان مختلف قسم کی چیزوں کی پیدائش کو بیان فرما کر اپنی زبردست قدرت کو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں دو قسم کے دریا پیدا کر دیے ایک کا تو صاف ستھرا میٹھا اور عمدہ پانی جو آبادیوں میں جنگلوں میں برابر بہ رہا ہے اور دوسرے ساکن دریا جن کا پانی کھاری اور کڑوا ہے جس میں بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں اور دونوں قسم کے دریا میں سے قسم قسم کی مچھلیاں تم نکالتے ہو اور تر و تازہ گوشت کھاتے رہتے ہو پھر ان میں سے زیور نکالتے ہو یعنی لکلو اور مرجان یہ کشتیاں برابر پانی کو کاٹتی رہتی ہیں ہواؤں کا مقابلہ کر کے چلتی رہتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر لو تجارتی سفر ان پر طے کرو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ سکو اور تاکہ تم اپنے رب کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ سب چیزیں تمہاری تاب فرمان بنا دیں تم سمندر سے دریاؤں سے کشتیوں سے نفع حاصل کرتے ہو جہاں جانا چاہو پہنچ جاتے ہو اس قدرت والے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے یہ صرف اللہ ہی کا فضل و کرم ہے